حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ کبھی میں رات کو جن بھی ہو جاتا ہوں تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرم کا دھو لو وضو کر لو پھر سو جاؤ سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اکسٹھ